وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ خطبہ کہ آج موضوع جو ہے نماز اسی کے مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے کہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی و امر اہل کب وسطر علیہ آپ اپنے اہل ویال کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں اللہ رب العالمی نے قرآن پاک میں نماز کی بڑی تاکید کی ہے بحث دوسری ہی صورت آپ دیکھیے سورت البقرا ہی کی ابتدائی ہی آیا وہ وہ رکنا ہوں ان اللہ رب العالمین نماز کا تذکرہ شروع کیا پورا قرآن پاک نبی علیہ السلام کی احادیث نماز کی تاکید نماز کی فرضیت اور اہمیت سے بھری ہوئی ہیں خطمہ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پورا خطبہ پڑھ کر کے سنائیں لیکن میں سمجھتا ہوں اگر پڑھ کے سنانے لگیں تو بہت ٹائم لگے گا اس لیے میں نے پورے خطبے کا خلاصہ سات باتوں میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سات سات باتوں کو سننے سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی ان پر توفیق نصیب فرمائے چونکہ ہر ہر پڑھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور اس کے لیے کافی وقت چاہیے اللہ رب العالمین نے نماز کو اسلام میں کلم طیبہ شہادت اقرار کے کے اقرار شہادتیں بعد سب سے بڑا عمل جو قرار دیا گیا ہے سب سے پہلا رکن ہے وہ نماز ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمی نے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد رمایا سنن نبی داؤد کی روایت ہے حضرت عبادہ ابن السامت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام انہیں فرمایا اے روکو ہم سر تن افطاہ ہم سنا وت ہین و تم مرکوہ وس وسونا کان احد ان اہد ائر ومن لم يفعل فليس لله عليه يهد ان شاء غفر شاء اللہ او قال کار سلاسلم آر تو میں اے لوگ یہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں ان پانچ وقت کی نمازوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اب جس شخص نے ان کی حفاظت کیا اور حفاظت کا مطلب کیا ہے آپ نے شاہ فرمایا امن اہم ہننا جس نے ان نمازوں کو خوب اچھی طرح سے پڑھا بے وضو اہن نمبر دو وضو کیا تو وہ بھی خوب اچھی طرح سے وضو کیا نمبر تین وہ آسم رکو رکو کرتا ہے تو پورا اس نے کیا اور نمبر چار آپ اللہ رسول نے ارشاد کہ وہ آتم سجود سجو ادا کرتا ہے تو وہ بھی مکمل کرتا ہے اور آخری چیز اللہ رسول نے فرمایا وہ خوشو اس نے نماز پڑھی تو خوشو کو باقی رکھا اچھی طرح سے نماز پڑھا اچھی طرح سے وضو کیا اچھا رکو کیا اچھا سجدہ کیا اور خوشو خوبو کو برقرار رکھتے ہوئے جس نے نماز پڑھا آ نے فرمایا فلاح اللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پکا وعدہ کر رکھا ہے کہ پہاڑوں کے برابر بھی گناہ لے کر کے آیا تو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان اس کے پہاڑوں کے برابر گناہ کو معاف کر کے اسے جنت ضرور عطا کریں گے لیکن کے رسول نے فرمایا یفعل اور جس نے نماز تو پڑھی لیکن روکو برابر نہ کیا سجدہ برابر نہ کیا وضو اس نے درست نہ کیا چلا آیا ڈیوٹی بجائی اور چلا گئے کے ساتھ نبی ساتھ ہیں فلئی صلاح اللہ پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے اب اللہ مہربانی کرے تو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے تو جہنم میں ڈال کر کے عذاب دے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسی ہی نماز پڑھنے کے توفیق نصیب فرمائے اور ایک بات اور یاد رکھو میرے بھائیو نبی علیہ السلاۃ وسلام نے ساتھ نمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه قیامت دن سب سے پہلے انسان کے جس نیکی کا اللہ تعالی حساب لے گا وہ نماز ہوگی آنے فرمایا جو نماز میں کامیاب ہوا اس کے سارے آماد انشاءاللہ درست ہوتے جائیں گے سب میں کامیاب ہوتا جائے گا اور جس کی نماز جو نماز میں فیل ہو گیا نماز میں کامیاب نہ ہوا اس کے بعد دوسرے اعمال اور مشکل ہی پہ مشکلات ہی پیدا کرتے جائیں گے اس لیے نماز کو دوستو اچھی طرح سے پڑھنے ادا کرنے کی کوشش کرو بہت ساری چیزیں ان میں سات چیزیں ہم آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں نمبر ایک دوستو عبادت اللہ کی کرنی ہے اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور انسان کے پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرے انسان وما وما ما من رزق ان هو الرزاق ذو اے لوگوں ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ایک اسلامی وصول جو سب سے بڑی غلطی یعنی خطبے میں بتایا گیا ہے کہ نمازیوں میں سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں نماز میں ان میں سب سے پہلی غلطی سمجھنے کے لیے دوستو یہ نقطہ یاد رکھو عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی لیکن عبادت کا طریقہ عبادت کا معنی عبادت عبادت ہے کیا اس کو سمجھنے کے لیے ایک ہی ذات کائنات میں بھیجی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لیے دوسرے لفظوں میں یہ سمجھو عبادت صرف اللہ کی ہے اور اللہ کی عبادت میں طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے یہ سب سے پہلی لیکن خود میں لکھ کر کے آیا کہ بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں اگر انہیں نماز میں کوئی تنبیہ کی جائے یہ غلطی ہے یہ غلط کر رہے ہو اور یہ مسٹیک یہاں ہو رہی ہے تو امام کو بھی جھڑک دیتے ہیں معذن کو بھی ڈانٹ دیتے ہیں اور بازو والے کو بھی دھکے دے دیتے ہیں تم اپنی نماز پڑھو ہماری فکر نہ کرو اللہ اکبر کتنی بڑی غلطی ہے امام بیچارا آپ کو کہتا تھا مل مل کے کھڑے ہو جاؤ آپ کا کام نماز پڑھانا ہے مل مل کے کھڑا ہونا ہمارا کام ہے اللہ اکبر سنت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے دھکے دے دیے جاتے ہیں سنت کی توہین کی جاتی ہے کوئی کہتا ہے ہمارے ہمارے ہاں یہی دستور ہے کوئی کہتا ہے ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کوئی کہتا ہے ہم کو یہ سکھلایا گیا ہے امام بچارا نبی کا طریقہ سکھلاتا ہے اور سناتا ہے اے لوگوں سفید سیدھی کر لو مل مل کے کھڑے ہو جاؤ آپ کو سناتا ہے مئو سر سب ہوا میرے نمازی بھائیو اللہ کرتا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سپوں میں مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنے سے جوڑ لیتا ہے وہ من قطع اللہ اور جو اللہ سفوں کو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سے بھی کاٹ دیتا ہے دور کر دیتا ہے اتنی پیاری بات امام بیچارہ بتائے نصیحت کرنے والا آپ کو سمجھائے لیکن آپ من پڑتا ہے کہ بچھو نے ڈنک مارا اتنے زور سے پیر مارتے ہیں کہ ٹائلیں بھی مسجد کی ٹوٹ جاتی ہیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے سب سے بڑی غلطی اوقات جو لکھ کر کے آئی وہ یہ کہ اللہ رب العدمی نے حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں سلو کمارا تمونی اور وسلی مسجد میں نماز پڑھنے کی یاد ہے تو جیسے چاہے ویسے نہ پڑھ لو نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہو اور طریقہ ہم تمہیں سکھلاتے ہیں اس لیے سلو کمارا تمونی اور وسلی نماز ویسے جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہی دیکھتے ہو دوسرے لفظوں میں سمجھے بھائی سب سے پہلی غلطی ہے سنت کا اہتمام نہیں کیا جاتا نماز میں آئیں مسجد میں داخل ہونے سے لے کر کے مسجد سے باہر جانے تک ہر ہر عمل کو کوشش کریں سنت رسول کے مطابق ہو کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتباع سنت کیا کی تاکیف کی ہے دوسری بڑی غلطی کہتے ہیں یہ ہوتی ہے کہ سطر چھپانا میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آرا خوبین تک مسجد اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو خوب اچھی طرح سے بن کر کے سنور کر کے زینت کے ساتھ آؤ اچھے سے اچھے لباس اچھا سے اچھا کپڑا پہن کر کے آؤ لیکن کچھ لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ کپڑا پہن کر کے آئیں گے تو اتنا چست اتنا ٹائٹ کہ ان کے جسم کے سارے آزاد ظاہر ہوتے ہیں اگر کوئی ناپ لینا چاہے رانے کتنی موٹی کتنی پتلی ہیں ساری چیزیں آپ کا وہ اندازہ لگا سکتا ہے مسلمانوں کے لیے ایسا لباس مردوں کے یا عورتوں کے لیے ایسا لباس پہننا جس سے انسانی ہاں، ہاں، کا اظہار ہوتا ہو اسلام نے ایسے لباس پہننے سے بھی منع کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے آئے تو شریفوں کا لباس اس صدر چھپانے والا لباس پہن کر کے آئے ایسا لباس نہ پہن کر کے آئے کہ آپ جائیں تو آپ کا بدن یا تو کپڑا اتنا چست ہو یا اتنا باریک ہو کہ آپ کے چھپانے والے آگا جو ہے آپ کو لوگوں کو نظر آ رہے ہوں نمبر تین اسی طرح سے تیسری غلطی جو بڑی ہوتی ہے کچھ لوگ اتنا چست اتنا چھوٹا کپڑا پہن کر کے آتے ہیں الامان اور حفیظ کی رکو میں جانے کی دیری رہتی ہے ورنہ ان کے پیچھے والا آدمی مارے شرم کے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہاں آپ کی نماز جائے گی آپ کی پینٹ سرک کر کے کہاں چلی جا رہی ہے آپ ہیں بھی جی موٹے تازے اچھے گھاسے اور پینٹ چست رکو اور سجدے میں جانے کے بعد تمہارا کیا اثر ہوتا ہے وہ پیچھے نمازیوں سے پوچھو اسی لیے لیکن اگر کوئی کہہ دے صاحب ذرا اچھا کپڑا پہن کر کے آئے آپ کا پیچھے سے سفر کھل جاتا ہے پھر ٹوکنے والے کی خیر نہیں پھر اس سے مسجد ہی کے اندر لڑائی شروع کر دی جاتی ہے یہ آپ کو مسلمان بھائی خیر خواہ ہے جو آپ کا سطر کھلنے کے بعد آپ کو تنبیہ کر رہا ہے تاکہ آپ اپنی نمازیں درست کر لیں اور تقریباً یہ سارے نمازیوں کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ نوز اللہ جب رکو سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطح پورا کا پورا چھپ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دبا کو ہدایت نصیب فرمائے نمبر چار زبان سے نیت کرنا خطے میں لکھ کر کے آیا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو ذمہ داروں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو گئے امام رکو میں جا رہا ہے سجدے میں جا رہا ہے وہ پتا نہیں کیا کیا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو دو چیزیں ہیں دیکھے نیت کے کوئی عبادت نہیں ہوتی بغیر نیت کے نماز نہیں بغیر نیت کے روزہ نہیں بغیر نیت کے وضو نہیں بغیر نیت کا حج اور عمرہ نہیں لیکن نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا آپ نے ارادہ کر لیا آج جمعے کا دن ہے ہم جمعے میں جمعے کی نماز پڑھنی ہے اب آپ مسجد میں آ گئے جمعے کی نیت سے آئے ہیں زہر کے نیت سے تو نہیں آیا ہے مسجد میں آیا ہے جمعے ہی کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے واد سننے کے لیے نہیں آیا سامہ ارادہ اس کا سو فیصد میرے بھائیوں کوئی دل ہے نماز جمعہ پڑھنے کا ہے اب الگ سے کھڑے ہو کر کے جمعے کے لیے زبان سے نیت کرنا یہ ایسا عمل ہے دوستو کسی سے جا کر کے پوچھو اللہ کہتا ہوں نہ قرآن نے حکم دیا نہ نبی نے حکم دیا نہ صحابہ نے حکم دیا نہ تابعین نے حکم دیا نہ امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا نہ امام مالک نے دیا نہ امام شافی نے دیا نہ احمد بن حنبل نے دیا نہ ان چاروں اماموں کے شاگردوں کر دیا کہا جاتا ہے تقریباً سات سو سال تک مسلمان زبان سے نیت کرنا جانتے ہی نہیں تھے نماز کے پہلے میرے بھائیو نماز کے سارے طریقے سکھلائے گئے اگر زبان سے نیت پڑھنا نیت کی جاتی ہے نیت پڑھی نہیں جاتی نیت جو ہے ارادے کا نام ہے کرنے کی نام ہے پڑھنے کا نام نیت نہیں ہے تو دوستو ہاں،, ہاں کمال یہ ہے کہ کسی سے پوچھا جائے تو ساڑھے سات سو سال تک تقریباً زبان سے نیت کرنے والا کوئی مسلمان دنیا میں ہوتا ہی نہیں تھا یہ ساری چیزیں بعد میں آ گئی اسی لیے نبی نے نماز کے سارے طریقے بتائے ہیں اور سارے طریقے آپ ہٹا لیں کہیں زبان سے نیت پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے ہاں، ثبوت نہیں ہے اللہ رسول نے فرمایا ان بالنیات سارے عملوں کا دار و مدار نیت اور ارادے پر ہے لیکن میں دو چیزیں ہیں ایک ہے نیت کرنا یہ شرائط میں سے ہے اور دوسری ہے نیت کا پہنا یہ بے ثبوت چیز ہے اس میں اپنا وقت آپ ضائع نہ کریں نبی علیہ سنا تو ایک شخص کو بلایا اور فرمایا تم نماز درست کرو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے آپ آج فرمایا ادا تم کا فاصل جب تمہیں نماز پڑھنا ہو تو پہلے مکمل وضو کرو سم مستقبلاتا وضو مکمل کرنے کے بعد قبلے کی طرف تم رخ کرو اور جب قبلے کی طرف کھڑے ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ کبلا روح کے اور اور تم اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لو اگر نیت اسلام میں ہوتی زبان سے پڑھنے والی نیت ہوتی تو لکھا گیا کہ نبی علیہ السلام ضرور اس کو سکھلائے ہوتے لیکن آپ نے فرمایا وہ مکمل کرو قبلہ روح ہو اور سب سے پہلا کلام تمہارے زبان سے جو نکلے اللہ اکبر جس کو تصویر تحریمہ کہا جاتا ہے اللہ العال ہمیں ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اکور کو لہادا اللہ من کل دم رہی الحمد للہ وسلام اللہ نمبر چار نمبر پانچ بڑی غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہے آدمی آتا ہے سب سے پہلے اور دروازے ہی پر نیت باہر کر کے کھڑا ہو گیا سارے لوگوں کو آگے آنا ہے کسی کو ادھر سے آنا ہے کسی کو ادھر سے آنا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس مسجد داخل ہوئے جہاں چاہو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگو میرے بھائی سترے کا خیال رکھو سترے کا خیال رکھو علیہ السلام نے بڑی تاکید کے سترا بناؤ اگر آگے جگہ خالی ہے تو آپ آگے آئے دیوار جو ہے اس کو سترا آپ بنائیں یہاں آپ پڑھیں ستون میں پڑھیں کسی کنارے کھڑے ہو کر کے پڑھیں سننا سلام پھیرتے ہی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ دروازے سے کچھ ساتھیوں کو ضرورت ہوگی نکلنا ہے اور دروازے ہی پر نیت باہر کر کے کھڑا ہو گیا وہاں سے لے کر کے آخر تک ہاں، ایک لائن لگی ہوئی کیوں اور صاحب نیت باہر کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اللہ کے بندو گزرنا بھی نہ ہے اور بغیر سترے کے نماز پڑھنا بھی تو غلط ہے اس کا اہتمام کرو سترے بناؤ اور اطمینان کے ساتھ کہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو ہمارے بہت سارے ساتھی آتے تو بہت پہلے ہیں وہ مسجد میں اگر داخل ہوئے تو وہیں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگیں گے اللہ کے بندو اپنی نماز کیوں برباد کرتے ہو کیوں گناہ کا مول لیتے ہو ذرا کنارے ہو کر کے سائڈ پر کھڑے ہو کر کے ستھرا بنا کر کے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو تاکہ مسجد میں آنے جانے والے نکلنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو سترے کا خاص اہتمام کرو اس میں کوئی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے چاہے سنت پڑھ رہے ہیں یا چاہے دوسری جماعت بنا کے نماز فرق پڑھ رہے ہیں باہر پڑھ رہے ہیں یا اندر پڑھ رہے ہیں صحاب کرام حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ مسجدوں کے ستون کو دیکھا کرتے تھے کہ کہیں جگہ مل جائے تو نماز ستون کی آڑ میں پڑھ لے تاکہ نمازیوں کو گزرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو نبی علیہ السلام اس کی بڑی تاکیف کی ہے اور یاد رکھنا جو لوگ آگے جگہ خالی ہیں آگے جگہ خالی ہے لیکن بعد میں جلدی سے بھاگنے کی نیت سے وہی نماز پڑھے اور تحیت المسجد مسجد پڑھ کر ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے انہوں نے نے بہت بڑا خسارہ کیا نبی علیہ السلام نے ساتھ رواتے ہیں کہ آمد کے دن حشے کے میدان میں جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا یہ فلا فلا بندے آتے پہلے تھے لیکن پیچھے بیٹھتے تھے جب وہ جنت میں داخل کر ہونے لگیں گے تو اللہ ان کو روک دے گا تم وہ بدبخت ہو کہ میرے گھر میں آگے بیٹھنے کے بجائے پیچھے پسند کرتے تھے اس لیے تم واپس جاؤ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے آخر میں تجھے اجازت ملے گی اتنا بڑا نقصان اپنا کیوں کرتے ہو میرے بھائیوں آگے پہنچنے کی کوشش کرو اور سترے کا اہتمام کرو نمبر چھ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا السلام علیہ سمی اللہ علیہ بس وہ تو معلوم پڑتا پوری جائیں گے پورے آسمان پر تک لوگ نوچنا چاہتے ہیں شراب پھیرنے کی دیری ہے سمی اللہ علیہ مرہمدہ کہنے کی دیری ہے رکو سے اٹھے سمی اللہ علیہ مرہمدہ اور آپ اچھلنے لگتے مال پدار سے کوئی چیز تو ہونا چاہتے ہیں وہ آسمان بھی ہاتھ بھی میرے بھائی کتنا بڑا یہ شرم ہے کتنا بڑا یہ گنا ہے نبی علیہ سراب سامنے ساتھ نمایا لام وہ لو نمازی جو نماز میں رکو کے بعد یا اور حادثوں حالتوں میں اپنی نگاہ بار بار آسمان پر اٹھاتے ہیں لجن تہین اقوام یہ لوگ اپنی حرکت سے بعد آ جائیں ورنہ کہیں ایسا ہے یہ اوپر نگاہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی چھین لے زندگی بھر کے لیے اندھا بنا دے اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بہت ہی ضروری ہے اور اس میں بہت سارے لوگ اچھا سمجھ کر کے یہ عمل کرتے ہیں لئنت وہ لوگ باز آ جائیں جو اپنی نگاہیں نماز بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ ان کی بینائی کو چھین لے آنکھوں کو اچک لے اور اندھے بن کر کے زندگی گزارے میرے بھائیوں یہ نبی کا فرمان ہے یہ بڑی شدید وعید ہے اس لیے نمازی کو چاہیے ہر حال میں اپنی نگاہ زمین پر رکھے ہمیشہ اپنی نگاہ نیچے رکھے اوپر نہ اٹھائے اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم تمام ساتھیوں کو بچائے آخری اور ساتویں چیز بڑی اہم ہے میرے بھائیو تعدیل ارکان تعدیل ارکان کس کو کہتے ہیں ایک رکن کو ادا کریں اتنے اطمینان کے ساتھ کہ آپ کے سارے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں پھر اس کے بعد دوسرا رکنا شروع کریں اس کو کہا جاتا ہے تعدیل ارکان یعنی دوسرے لفظوں میں نماز اتنی اسپیڈ سے نہ پڑھیں کہ آپ کا بدن بھی آپ سے پناہ آ گئے جتنا کہ ظالم ہم کو کمرے ہی لے لیتے تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں بس ان کو اٹھنا بیٹھنا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے رکو میں جائیں گے اللہ اکبر رکو سوچتے ہیں کہ سجدے میں جانا ہے پورے کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے اس لیے سمی اللہ پہلے ہاف ڈاؤن ہے کیوں جب نیچے ہی جانا ہے تو اوپر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے سوچا اللہ اکبر علیہ رہی سراستان بیٹھے ہوئے ہیں ایک سجے سے سر اٹھایا اللہ اوپر کیا اور ہاتھ وہی ہے اور آدھا لٹکا ہوا ہے نہ ادھر کا نہ اوپر کا ہوا نہ نیچے کا ایسے دین درمیان میں لٹکا ہوا ہے کیوں وہ سوچا کہ سجدے ہی میں جانا ہے تو سیدھے بیٹھے کی کیا ضرورت ہے یہ نماز باپ کی جاگیر نہیں ہے باپ دادا کا رسم و نہیں ہے نماز ویسی پڑھنے پڑے گی جیسے نبی نے سکھلا حضرت صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص آیا مسجد میں صحیح المسجد پڑھی لیکن ذرا اسپیڈ والی نماز پڑھی وہ کچھ مکمل نہیں آ کے سلام کیا یا رسول اللہ السلام علیکم آ واپس جاؤ نماز کو تو تمہاری نماز ابھی نہیں ہوئی اللہ اکبر اللہ رسول فرمایا جا اپنی نماز کو لوٹا تیری نماز ابھی نہیں ہوئی بیچارہ پھر گیا لیکن کسی کی جلدی جلدی نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہو زیادہ دیر تک رکو میں رہنے کی عادت نہ ہو کسی ایسے امام کے پیچھے پڑھے جو امام خوب اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے تو نماز ہی میں رکو کی حالت پوچھ کر کے دیکھتا ہے کہیں ایسا تو نہیں بات وہ دیر تک رکو میں رہ ہی نہیں سکتا کیوں اس نے کبھی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی ہی نہیں ہے عادت پڑی ہوئی جلدی جلدی پڑھنے کی سر گیا جلدی جلدی پڑھی آیا السلام علیکم یا رسول اللہ آن فرما علیکم السلام ارجے فصل فائی نقل میاں واپس جاؤ تم نے بھی نماز نہیں پڑھی پھر گیا بچارا تیسری مرتبہ نماز پڑھا لیکن وہی اپ اور ڈاؤن کا معاملہ تھا نماز نہیں پڑھ رہا ہے اپ اور ڈاؤن جھکو کھڑے ہو جھکو کھڑے ہو آؤ جاؤ نبی او شام کو غصہ آیا پھر آیا وہ السلام علیکم یا اللہ آن والے علیکم السلام ارجے فصل لے کا فائن قلم تو وہ بچاؤ میاں نماز پڑھو تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اب چوتھی مرتبہ کہا یار اللہ اس سے اچھی میں نماز نہیں پڑھ سکتا آپ مجھے بتائیں کہ نماز کیسی پڑھی جائے آپ نے ساتھ سمایا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے وضو کر اچھی طرح سے کہ بلا روح ہو جا اور اپنے ہاتھوں کو موڈوں تک اٹھا اللہ اکبر کہے اور پھر جو اللہ نے آسانی سے تجھے قرآن یاد کرایا ہے اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھ لے پھر اس کے بعد رکو جا اور رکو میں جانے کے بعد لا ترفا سر فارا حتا خوب اطمینان کے ساتھ رکو کر لے اس کے بعد سر اٹھانا تین مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اطمینان کے ساتھ رکو میں جا اطمینان کے ساتھ تصویر پر اس کے بعد سمی اللہ علیہ حمدہ کہنا اور اور سمی اللہ علیہ مرحمدہ کہنے کے بعد کھڑے ہونا تو سجدہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ خوب اطمینان کے ساتھ کھڑا نہ ہو جا اور جسم کے سارے جوڑ اپنی جگہ پر اپنے ٹھکانے پر نہ آ جائیں خوب اطمینان کے ساتھ پھر اس کے بعد سجدہ کر سجدے میں بھی ایسے پوری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ نمائی اور فرمایا جب نماز پڑھ تو ہاتھوں کو وہ تقبیر ترین میں اوپر تک لے جا روکو میں جانے کے ارادہ کر تو پھر وہاں موٹوں تک لے جا اور روکو سے اٹھ پھر بھی اپنے ہاتھوں کو وہاں تک لے کے جا اور سب اللہ الحمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ایک صحابی نے حدیث سنی اور سبھی اللہ علیہ کہنے کے بعد ربنا لقد حمد و حمدن کثیرا طیبا مبارکن بھی پڑھی نبی رہتا صاحب نے سن لیا فرمایا تم نے ایسی صلاح سبھی اللہ علیہ کہنے کے بعد ایسی حد تو نے اللہ کی کی ہے کہ فرشتے فرشتے پریشان ہوئے تیس فرشتے چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے کہ یہ محبوب تیرے منہ سے نکلے ہوئے کرما اللہ کے پاس کون فرشتہ لے کر کے جائے میرے بھائیوں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو اگر ہم نے اطمینان کے ساتھ نہ پڑھی صحیح بخاری کے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ کے صحیح بخاری کے روایت ہدے ابن ابرجمان نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز ذرا جلدی جلدی پڑھ رہا ہے اس نے کہا میاں اپنی نماز کو درست کرو ابھی تمہاری نماز درست نہیں ہے اس کو بڑا غصہ آیا کہا تم اپنی نماز کو دیکھو مندر سنا ہمیں چالیس سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے آج تک ہماری نماز کسی نے نہیں نکالا ابن یمان نے کہا بھائی تم چالیس سال ساٹھ سال بیس تیس سال کا معاملہ نہیں ہے میرے بھائی ہم تمہارے مسلمان بھائی ہیں ہم نے نماز تاہی دیکھی ہم نے تم کو یہ سب بتا دیا سن لو اگر تم اصلاح نہیں کرتے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اسی طرح کی نماز زندگی بھر تو پڑھتا رہا اصلاح نہ کیا تیری موت آئے گی تو ملت محمد تک تیری موت نہیں آ سکتی دوستو کہیں ایسا نہ ہو نماز پڑھنے کے باوجود ملت محمد کے سلح پر ہماری موت نہ آئے اس لیے نماز کو خوب اطمینان کے ساتھ روکو فرحت ہاں، سب ہاں، یہ ساری چیزیں خوب اطمینان کے ساتھ ہوں یہ سات غلطیوں کی طرف اوقات میں نشاندہی کی ہے ہم نے بہت ساری باتیں اس میں چھوڑ دیا ہے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق دے اللہ ہماری نمازوں کو اصلاح فرما دے اور نماز اس کی سدھر ہماری نماز درست ہو گئی انشاءاللہ ہمارے سارے اعمال درست ہو اٹھائیں گے ہماری نماز درست ہو گئی ہم ساری برائیوں سے باز آئیں گے رب کا وعدہ ہے تنہا والمنکر اے لوگوں نماز اچھی طرح سے پڑھو نماز قائم کرو نماز ہر برائی اور بے حیائی سے تم کو روک دینے والی ہے الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہوں شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہیں قرض کو ادا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے الہ العالمین ہم میں جو کسی بھی پریشانی میں ہیں ان کی جائز پریشانیوں مصیبتوں کو دور کر دے ان کی دعاؤں کو قبول فرما ہر قسم کا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امن و امان نصیب فرما جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے ساتھیوں کے اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر آفت سے حفاظت فرما اللہ ان سے اچھے کام لے ان کے ان کو اچھے کاموں میں استعمال کر ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حافظ شیخ سلطان حافظ اللہ کو اللہ رب العالمین امن و باہر صحت اور آفیت نصیب فرما ہر بنا ہر آفت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے ہر آنے والے پریشانی کو اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے الحال عالمین ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہو قوم و ملت کی بھلائی ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو اور قوم کا نقصان اور خسارا ہو اللہ پھر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان